اور اگر ہم آدمی کو اپن کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چہ لیں ضرور وہ بڑا نا امید رہا ہے